ساتھیوں کی خدمت میں یاسمین کا سلام پہنچے سہراب کی اس محفل میں آج سہراب کے ساتھیوں کی ملاقات آپ کی جانی پہچانی اور نامور فنکار شاہمارا سے کروا رہے ہیں اس وقت وہ ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اور ہمیں یہ بتا کر بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہم نے شاہمارا سے کہا تھا کہ اگر وہ مصروف ہیں تو ہم خود ان کے پاس جا کر اس انٹرویو کو ریکارڈ کریں گے لیکن انہوں نے یہ کہا کہ انہیں یہ پروگرام اس قدر پسند ہے کہ وہ خود اس میں آ کر خوشی محسوس کریں گی سورا آپ کے ساتھیوں کی خدمت میں میں سلام عرض کرتی ہوں یہ بالکل ٹھیک ہے کہ میں اسرار کر کے ریڈیو اسٹیشن پروگرام میں شرکت کے لیے آئی ہوں یہ پروگرام مجھے بہت پسند ہے کیونکہ اس میں میرے ساتھی اداکار شریک ہوتے رہتے ہیں اور اسی لیے میں اسے بہت دلچسپی سے سنتی ہوں شہیم عرب سر آپ کے ساتھیوں کی طرف سے میں آپ کا ایک بار شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائیں سب سے پہلا سوال جو میں سہراب کے ساتھیوں کی طرف سے آپ سے کرنا چاہتی ہوں وہ آپ کے حادثے کے بارے میں ہے پچھلے چند ہفتے ہوئے آپ ایک کار کے جی، ہاتھ حادثے جی، سے دو چار ہوئی جی، اس کے بارے میں آپ کچھ سوراب کے ساتھیوں کو بتائیں گی کیونکہ وہ اس خبر سے بہت پریشان ہو گئے تھے جی حادثہ تو انسان کی زندگی میں آتے ہی رہتے ہیں مگر بعض حادثے سے بہت ہی تکلیف دہ ثابت ہوتے ہیں میں ایک فلم کی شوٹنگ کے سلسلے میں مری جانے والی تھی تو رات کو میں نے سفر کا آغاز کیا کوئی رات کو نو بجے فلم کا نام تھا سلام محبت ایک تو میں نے یہی غلطی کی کہ رات کے وقت سفر کا آغاز کیا جبکہ پنڈی کے روٹ پر کافی ٹرکس وغیرہ جاتے رہتے ہیں سفر سے پہلے مجھے یہ احساس اور وہم بھی نہیں تھا کہ خدا نہ کرے کوئی ایسا حادثہ پیش آنے والا ہے مگر رات کو نو بجے جب ہم نے سفر شروع کیا راستے بھر میں گاڑی میں بیٹھی رہی ریکارڈ بجاتی رہی کار میں میں میرے ماموں اور ڈرائیور تھے راستے بھر ہم لوگ بڑے خوشی سے بغیر کسی وہم کے اور بغیر کسی ڈر اور خوف کے چلے جا رہے تھے اپنے مگن جی۔ رات کو کوئی ایک بجے کے قریب مجھے نیند آنے لگی میرے ماموں نے کہا کہ تم جا کے پیچھے لیٹ جاؤ میں نے کہا نہیں اب تو چالیس میل ہے پنڈی ہم لوگ پنڈی جا کے تو رکیں گے صبح پھر مری کے لیے روانہ ہوں گے ابھی جیسا کہ اخباروں میں آپ نے شاید لوگوں نے پڑھا ہو کہ وہ کار لیے مجھے ابھی دو ہفتے بھی نہیں ہوئے تھے اب اتفاق کی بات ہے کہ میں پیچھے جا کے لیٹ گئی میں نے کہا ٹھیک ہے آپ چلے کچھ ریسٹ ہی کر لیتے ہیں اور لیٹنے کے کوئی بیس منٹ کے بعد یہ حادثہ پیش آیا جب حادثہ ہو گیا تو میری آنکھ کھلی اچھا اور میں سیٹ سے نیچے گر گئی اس جھٹکے سے اور میرے گھٹنوں میں اور پسلیوں میں اور ہونٹ میں میرے کافی چوٹیں لگی مگر میری سیٹ پر جہاں میں پندرہ منٹ پہلے بیٹھی ہوئی تھی وہ سائٹ بالکل ختم ہو گئی اور ڈرائیور کو بہت خراشی اچھا دوسرا سوال جو اس وقت میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ اکثر آپ سے حال ہی میں کیا جا چکا ہے اور آپ کے تمام مداح اس میں اس قدر دلچسپی لے رہے ہیں غالباً آپ سمجھ چکی ہوں گی کہ میرا اشارہ کس طرف ہے جی میں سمجھ رہی ہوں کوشش کر رہی ہوں اور کیا آپ سارا آپ کے ساتھیوں کو اپنی شادی کے بارے میں کچھ بتا سکیں گی جی ضرور بتاؤں گی جی میں یہاں اسی لیے آئی ہوں کہ جو وہ سننا چاہیں گے اس کا میں جواب دوں گی تو شادی کے بارے میں تو میرا خیال ہے کہ شادی تو دو دلوں کا ملاپ ہوتا ہے ایک انسان دوسرے انسان کو زندگی کا ساتھی چنتا ہے اور اس میں ایک دوسرے کی خوشی اور مرضی کا ہونا لازمی ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ جب تک ایک دوسرے کی زندگی کا آغاز خوشی سے نہ ہو وہ تو بیکار ہے اور ابھی تک میں نے کوئی اس قسم کا اقرار نہیں کیا ہے جی۔ اس لیے میں سمجھوں گی کہ جب بھی ایسا اقرار کروں گی یا کوئی شادی کا خیال آئے گا انشاءاللہ ضرور سب سے پہلے اپنے سننے والوں کو بتاؤں گی یعنی فی الحال آپ کے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جی فی الحال تو نہیں ہے فی الحال تو میں سکون کی تلاش میں ہوں اچھا میرا خیال ہے سر آپ کے ساتھ ہی شہید مارا کا شادی کے بارے میں یہ نظریہ سن کر مطمئن ہو گئے ہوں گے شاہی آپ میں اپنی کوئی بری عادت بتا سکیں گی جی <laughs> بری عادت تو ہر انسان میں ہوتی ہے اور مجھ میں بھی ضرور ہے اور میرے خیال کوئی نہیں کافی ہوں گی ہو سکتا ہے جنہیں میں اچھی عادتیں سمجھتی ہوں لوگ بری عادتیں سمجھتے ہوں کوئی ایسی عادت بتائیے کوئی اپنی ایسی بری عادت جس کی وجہ سے آپ کو پریشانی ہو جی ہاں میرے میں بری عادت تو ہے مگر اپنے منہ سے میں اپنی بری عادت بھی کتنی بری بات ہے اپنے منہ سے اپنی تعریف کرتے ہوئے جی ہاں، تعریف کرتے ہوئے بھی اپنے منہ میں مٹھو بننا اور برائی کریں تو بھی عجیب ہے خیر مگر میں بتا دوں گی کہ مجھ میں جو میں سمجھتی ہوں یہ تو بہت بری عادت ہے کہ قوت ارادی نہیں ہے مجھ میں یعنی فیصلہ نہیں کر پاتی جی نہیں بالکل فیصلہ نہیں کر پاتی اگر ایک کوئی کام کرنا ہوتا ہے مجھے تو میں اسے سوچتی ہوں کہ میں یہ کام کر لوں پھر سوچتی ہوں ایک لمحے بات کہ نہیں یہ کام نہیں کرو پھر میں سوچتی ہوں کہ اگر یہ کام کر لیا تو کیا ہوگا پھر میں سوچتی ہوں کہ اگر نہیں کیا تو کیا ہوگا تو اسی اس میں وہ وقت گزر جاتا ہے کبھی تو یہ اچھا ثابت ہو جاتا ہے اور کبھی نقصان دہ ہو جاتا ہے <laughs> اس کے علاوہ بھی کوئی بری عادت ہے آپ میں اس کے علاوہ بھی ہے مثلا اگر فلم دیکھنا بری عادت ہے تو وہ بھی ہے مجھ میں <laughs> اچھا فلم بہت دیکھتی ہیں آپ بہت دیکھتی ہوں فلمیں اور مجھے کافی شوق ہے فلمیں دیکھنے کا گو میں فلموں میں کام کرتی ہوں مگر میں اتنی ہی زیادہ دلچسپی سے فلمیں دیکھتی بھی ہوں زیادہ تر آپ اپنی فلمیں دیکھتی ہیں یا ہر قسم کی فلم دیکھتی میں ہر قسم کی فلمیں دیکھتی ہوں اچھا۔ اپنی فلمیں بھی دیکھتی ہوں دوسروں کی بھی دیکھتی ہوں انگلش بھی اردو بھی پنجابی بھی اچھا اب ذرا آپ نے کوئی اچھی عادت بتائی ہے ہمیں گی کہ وہی جو میں نے ابھی کہا تھا لیے تو ہم نے پہلے آپ سے آپ کی بری عادت پوچھ لی تھی اتنی اچھی عادت تو میری آپ کو کوئی لگی ہے اس دوران انٹرویو کے دوران نہیں یہ تو ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی اپنے بارے میں کیا رائے ہے اچھا اپنے بارے میں تو نہیں میں میری رائے تو نہیں ہے یہ لوگوں کا خیال ہے کہ جی۔ میں مغرور نہیں ہوں پتہ نہیں ٹھیک ہے یا نہیں آپ کو کیسا لگ رہا خیال ہے کہ یہ لوگوں کا بڑا صحیح تجزیہ ہے آپ کے بارے میں اور ویسے شمیم یہ عادت جو آپ نے کہا نا کہ کہ آپ آپ میں میں ہے غرور نہیں ہے یہ کیا خود آپ کی اپنی عادت ہے یا یہ عادت آپ نے کسی وجہ سے اپنائی ہے یعنی ممکن ہے آپ نے کبھی کسی کو ایسا دیکھا ہو کہ اس نے کسی کے ساتھ برا سلوک کیا ہو کسی بڑے آدمی نے جی۔ اور اس کی وجہ سے آپ کو خیال آیا ہوا ہو کہ یوں نہ کرنا چاہیے تھا جی نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں دراصل انسان اگر برے دن سے اچھے دن دیکھے تو اسے ہر چیز کا احساس پہلے ہوتا ہے اور چونکہ میں نے کافی مصیبتوں کے بعد اور پریشانیوں کے بعد اللہ نے مجھے ایک مقام عطا کیا ہے تو اس لیے میں سمجھتی ہوں یہ اس میں میرا کوئی غرور کے لیے مطلب کوئی وہ نہیں ہے وجہ کہ میں غرور کروں یہ تو سب خدا کی دین ہے میں غرور کس بات پہ کروں جس نے یہ عزت دی ہے وہ لے بھی سکتا ہے تو یہ تو قدرت کی عطا کی ہوئی شہرت ہے تو میں اس پہ غرور بالکل نہیں کر سکتی آپ کو اپنی کسی ایسی فلم کی شوٹنگ یاد ہے جس کا سین فلم جانا آپ کے لیے دشوار ہوا ہو جی ہاں فلموں میں تو جتنے کردار ہوتے ہیں ہمیشہ نئے ہوتے ہیں اداکار کے لیے مگر بہت ساری فلمیں ایسی بھی ہیں جن میں کوئی کوئی سین بہت ہی مشکل پڑتا ہے جی ہاں تو ان میں سے ایک میری کافی پرانی فلم ہے جسے تقریباً آٹھ نو سال ہو گئے سہیلی کا جی سہیلی کا ایک سین تھا جس میں مجھے سکتا ہو جاتا ہے جی اور میرے بھائی تھپڑ منہ پہ مارتا ہے مجھے ہوش میں لانے کی کوشش کرتا ہے اس زمانے میں ایک نئے ہونے کی حیثیت سے بھی اور ویسے بھی وہ مجھے کافی مشکل پڑا تھا مگر خدا کا شکر ہے وہ لوگوں نے پسند کیا بڑی کامیاب فلم تھی وہ آپ کی جی ہاں اور اس کے بعد ایک رنگین فلم نائلا تھی جی۔ جس میں زہر پینے کے بعد وہ جو باتیں ہوش میں نہیں کہہ سکی اپنے محبوب سے وہ زہر پینے کے بعد وہ سب بتا دیتی اسے کہ میں تمہیں کتنا پسند کرتی ہوں اور وہ بھی کافی مشکل سین تھا میرے لیے اور وہ بھی خدا کا شکر ہے کہ اچھا ہو گیا <laughs> اتفاق سے دونوں یہ بڑی کامیاب فلمیں ہیں آپ کی آج کل آپ کن فلموں میں کام کر رہی ہیں آج کل دل بیتاب کی شوٹنگ ان دنوں کر رہی ہوں میں جی آنسو بن گئے موتی جی ہل اسٹیشن سلام محبت آج دیواریں یہ زندگی تو نہیں اور میری ذاتی فلمیں بھی دو تین میں بنانے والی دو تین جی اچھا ویسے فی الحال تو میں سمے پہلے میں ایک فلم شروع کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں شاید آپ نے رضیہ بٹ کا ناول پڑھا بھی ہو جی ناہید اچھا اس کا نام ہم لوگوں نے نگاہ کرم تجویز کیا ہے کیونکہ ناہید نام کی فلم بن چکی ہے جی اور ایک بہار و گواہ رہنا اور دوسری تیسری فلم محبت زندگی ہے اچھا تو تین فلمیں اب آپ آئندہ بنائیں گی جی ارادہ رکھتی ہوں فلم جی، آپ کئی مرتبہ باہر کے ممالک میں بھی جا چکی ہیں جب جی۔ آپ باہر جاتی ہیں تو جس کام سے بھی جاتی ہیں جب اس سے فارغ ہو جاتی ہیں تو وہاں اپنی فرصت اوقات میں کیا کرتی ہیں ایک تو میں زیادہ تر فلم فیسٹیول میں گئی ہوں باہر فلمی میلے میں میں میں گئی تھی جی تو فلمی میلوں میں تو اتنا وقت ہی نہیں ملتا کہ میں کچھ اور پروگرام بنا سکوں کیونکہ وہ آلریڈی کافی وہاں پروگرام بنے ہوتے ہیں مگر پھر بھی جب بھی دو تین گھنٹے فرصت کی ملتے جی ہم خرید و فروخت میں مصروف ہو جاتے ہیں ہاں۔ آپ کو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اس انٹرویو شروع ہونے سے پہلے گنگناتے سنا تھا <laughs> دیکھیے آپ آپ مجھے یقین ہے کہ سوراب کے ساتھیوں کو بھی گنگنا کر نہیں گا کر سنائیں گی جی آپ یہ نہ کہیے کیونکہ اگر آپ نے زیادہ اصرار کیا تو میں فلم میں گانا دے دوں گی گو وہ کاٹنے بڑی اچھی بات ہے مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ ہمارے اصرار پر اگر آپ فلم بھی گانے لگیں اچھا آپ اصرار کرتی ہیں تو اب یہ کہ وقت جھگڑے میں نہ نکل ہاں، جائے فوراً ہی شروع کر دیتی ہوں مگر مجھے گانا پورا یاد نہیں ہوگا اس لیے میں معافی چاہوں گی جی ہاں۔ جتنا بھی آیا اتنا سنا لے آئی پھر کہاں پر قسمت ہمیں کہاں سے یہ تو وہی جگہ ہے گزرے تھے ہم جہاں سے لے آئی پھر کہاں دیکھیے مجھے آتا نہیں ہوا مجھے یاد نہیں ہے اور میڈم نور جہاں کہیں برا نہ مان جائیں <laughs> کیونکہ میں ان کے گانے کا جی، زیادہ وہ نہیں کرنا چاہتی نہیں ہم آپ کو زیادہ پریشان نہیں کریں گے اور مجھے یقین ہے کہ سوراب کے ساتھ ہی اتنی سی آواز سن کر بھی بہت خوش ہو گئے ہوں گے شاید ہو سکتا ہے شاید نہیں مجھے یقین ہے کہ ہوئے ہوں گے کیونکہ اس پروگرام کو بڑی دلچسپی سے سنتے ہیں اور مجھے یقین انہوں نے بڑا لطف اٹھایا ہوگا اس پروگرام کا اچھا شمیم ہم پھر سے آپ کو سر آپ کے ساتھیوں کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اصرار کر کے اس پروگرام میں شامل ہوئی میں بھی سننے والوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں جی بہت بہت شکریہ خدا حافظ خدا حافظ